حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر نوحہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے سننے ابن ماجب حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ترانوے